الحمد لله الحمد لله وحده الذي هزم الأحزاب وحده ونصر عبده وأعز جنده والصلاة والسلام على نبي السيف والملاحم وعلى آله وأصحابه الذين هم قالوا نحن الذين بايعوا محمدًا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى يقولوا لا عمر الله انتہائی واجب الاحترام حضرات اکابر مجاہدین جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز فدا صفت مجاہد ساتھیوں آج میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا اجتماع نصیب فرمایا کہ جس کی ضرورت پوری روئے زمین پر محسوس کی جا رہی ہے آج لوگ جہاد فی سبیل اللہ سے تعلق توڑ رہے ہیں لوگ اپنے اقتدار اور کرسی کے حصول میں دعوت جہاد کو رکاوٹ سمجھتے ہیں جبکہ دوسری طرف کفار نے اللہ کی زمین کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا آج مسجد اقسا مسلمانوں سے چین لی گئی آج عراق و شام وہ انبیاء کی سرزمین جہاں انبیاء کی اولاد کو خاک و خون کے اندر تڑپا دیا گیا آج وہ واشنگٹن سے لے کر دہلی تک دنیا ایک کفر متحد ہو کر پکار رہا ہے محمد عربی کے دیوانوں کو آواز دے رہا ہے آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے ایک شیر ایک جوان ایک سوا سدار امیر المجاہدین مولانا محمد مسعود اظہر نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ اجتماع سجایا ہے اور ہم یہ تجویز کر رہے ہیں یہ اعلان کر رہے ہیں تجویز اعظم کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز رب کی زمین پر کی زمین پر چپر پر ملکی دار کے عمل کو زندہ کیا جائے گا انشاءاللہ مودی کی فوجوں سے لے کر ٹرمپ کے باروں تک انہیں کی زبان کے اندر جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اللہ میرے مسلمان وہی ہوں الحمد للہ کتیب آ سدا بہار حکم قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا حکم قیامت کی صبح تک مؤثر رہنے والا حکم قیامت کی صبح تک تاثیر دکھانے والا حکم اللہ کی ذات گواہ ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے آج سے صرف سترہ سال پیچھے جائیے بدراحت بھی دلیل خنین بھی دلیل خندق سے بھی روشنیاں لیجیے لیکن سترہ سال قبل پوری دنیا کہہ رہی تھی جہاد پھر جائے گا مجاہد پھر جائے گا جہادی ختم ہو جائیں گے آج خلاصہ کے اس پار اس کا آپ کا شعر ملا عمر مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے جہاد کل بھی زندہ تھا جہاد آپ بھی زندہ ہے زمین پر دس طرح اگر کوئی ایریا رگڑ رہا ہے تو وہ ٹرمپ رگڑ رہا ہے الحمدللہ للہ حضرت امیر محترم دامت بارہ کا تو ہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ظالم درندہ ٹرمپ جب بستر اقتدار آیا اس نے امیر محترم کا نام لے کر کہا کہ یہودیت عیسائیت اور نیو ورلڈ آرڈر کو جن لوگوں سے خطرہ ہے ان میں میرے امیر کا نام بھی آیا اے امیر محترم آپ نے اپنا نام حزب اللہ میں حزب الرحمان میں اونچا کر کے لکھوا دیا ہمیں پلیٹ فارم فراہم کیا ہم اس پلیٹ فارم پر یہ عہد کرتے ہیں اللہ سے عہد کرتے ہیں ان اکابر مجاہدین کو گواہ بنا کر عہد کرتے ہیں پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے مجاہدین کو گواہ بنا کر عہد کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ العزیز جس طرح اس پرچم کو اس ناتمام مجاہد طرح شہید نے اٹھایا تھا دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک ہم نے اس مجاہد کو دیکھا اس کا ہر دن جہاد میں ترقی کر رہا تھا اس کا ہر روز نظریات میں ترقی کر رہا تھا کبھی وہ بالا کوٹ کے پہاڑوں پر کبھی وہ ہلمن کبھی وہ پتھرا اور کبھی سری نگر کے اندر اگر اس مجاہد نے جہاد کا پرچم گرنے نہیں دیا رب کعبہ کی قسم ہمارا دایا ہاتھ پرچم کو اٹھائے گا دیا ہاتھ کٹ گیا بایا ہاتھ اٹھائے گا بایا کٹ گیا پرچم سینے سے لگے گا سینا بکھر گیا جیش کا کوئی اور مجاہد اس پرچم کو اٹھائے گا اور انشاءاللہ یہ پرچم گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ شاء عزم ہے انشاءاللہ سب کا تکبیر کے نعرے میں حرارت رہی ہے تکبیر کے نعرے میں حرارت رہی ہے میرا وہ اٹھارہ سال کا بھائی عثمان کٹ کر گر گیا اور وہ بیاسی سال کا بوڑھا شیر سمیع الحق شہید علامہ سمیع الحق شہید اسلام آباد میں گواہی دے کر چلا گیا دنیا کے ظالموں تم اس جہاد کو برو سے بھی نہیں چھین سکتے جوانوں سے بھی نہیں چھین جی سکتے بچے بھی راستے پہ چلنے کے لیے کٹرے کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ شاء محمد کا مجاہد انشاءاللہ محمد عربی کے گھوڑے پر سوار ہو کر انشاءاللہ فلسطین فتح کرے گا انشاءاللہ شہید عبداللہ اللہ اعظم رحمت اللہ علیہ کی بات پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں دیکھنا کہیں قافلہ چھوٹ نہ جائے واخر دعوانا ان الحمد للہ ربیہ